عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب کار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ کے رہتے گے وہ تو سی کو سدائے شگے ابرار میں ہر لہجہ کو ہر بار عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے گے وہ تو سی کو سدائے شگے ورنبو گوہر بار ورنہ وہ سید علی نپی ہاں وہی امی لقبی حاشبیوں مطلبیوں یو قرشیوں مدنی اور کہاں ہم سے گنگا ورنہ وہ سعید علی لقبی ہیل پتی اشو تدیو اربی یو کرشی یو مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ یہ کہ وہ قلب معتر و متاغر و منور و مصفا و مجلہ در آنا جو نظر آئے کہیں جلوائے روئے شہ ابرار آرزو یہ کہ وہ قلب معتر و متاغر و منور و مصفا و مجلہ در آنا جو نظر آئے کہیں چلوائے روئے شہ ابرار کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہ گیرا چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے آر پکنا لگی کر پٹنہ پٹنا کرو تر پٹنہ لگی کرو پٹنا پٹنہ لگی کرو تر پٹنہ پٹنا کرو تر پٹنہ لگی کرو تر پٹنہ لگی کروار پٹنہ وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك طالع البدر علينا من ثنيات الوداع الله الله الله الله الله الله قال البدر علينا من ثنيات الوداع وجاب الشكر علينا ما نورك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرد طويل قصة مختصر ورفعنا لك ذكرك مولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد الله والفريقين من عرب ومن عجمي ورفعنا لك ذكرك في سکھ آیا توسیپ کی توسیپ میں تفصر میں تشریر میں توسیر میں تزنی میں ہر رہ کی شامل زبان لب حسان و رواحا و لب فات مزارا و علی حافظ بیمار و بسیری دہنے عرفی و جامی لب سادی و رضا سب سرشار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار اور عشق کے رنگ میں رنگ جائے ہو کے پکوں بلوچی ہو کے پنجابی کے گجراتی کے ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان کس زندگی کوئی سروتا جمع عشق محمد جو پہن لیتا ہر خار کو وہ بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں جاؤ میرے یار اے اب یوگی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوب تیرے جائیں مگر حق کے سنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ فکر تو خیال اے عدیب اب یوں ہی الفاظ کے انباد میں ہم ڈوب تیرے جائیں مگر حق کے سنا کوئی ادا پھر بھی نہ کر پائے یہ جذبات تو زبانوں قلم و فکر و حج تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار بولا نا عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ